میں جو کچھ رونق ہمیں دکھائی دیتی ہے اور جو نظارہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ سرور کو دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کے نظام کو نہ چلاتا یہ زمین و آسمان کا نظام آقا کے صدقے میں ہے آپ ہی کے لیے اس کائنات کو مزین کیا گیا ہے یہ پھولوں کی مہک یہ ستاروں کی چمک یہ سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آقا کی نبوت برحق ہے اور آقا کے رسالت برحق ہے آج سارے عالم میں مسلمان پسا ہوا ہے مظلوم ہے اور اپنی ظلم کی داستان بیان کر رہا ہے شکایتیں کر رہا ہے ہندوستان کے اندر ابھی حال میں سچر کمیٹی نے حکومت کو جو رپورٹ پیش کی اس میں کہا گیا کہ مسلمان ہندوستان کے دلتوں سے چماروں سے بنگیوں سے بچڑے ہوئے طبقے سے شیڈیول کاسٹ سے بھی گیا گزرا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تانا دیتا اور کسی کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا چاہتا تو ایک گالی تھی اس کو کہا جاتا تو چمار ہے تو بھنگی ہے اور یہ رپورٹ سچر کمیٹی کی دارلوم دیوبند کے فضلا نے اور ندوا کے فارغین نے علماء کرام اور مفتیان نظام کے جمگٹھے نے نہیں بلکہ قوم کے وہ لوگ جو اسلام سے چڑھتے ہیں مسلمانوں سے بیزار ہیں اور اس ملک میں اسلام کا نام و نشان دیکھنا نہیں چاہتے آج وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مسلمان چماروں سے بھنگیوں سے شیڈول کاسٹ سے اور دلتوں سے گیا گزرا ہے اس ملک کے اندر کمی ہے آخر مسلمانوں کے پاس کیوں بچھڑا ہوا ہے اب کالج زدہ اسکالروں سے پوچھو تو کہیں گے ایجوکیشن نہیں ہے مسلمانوں کی کالجز نہیں ہیں یونیورسٹیاں نہیں ہیں ان کے میڈیکل کالج نہیں ہیں ان کی انجینئرنگ کالج نہیں ہے فوراً کہیں گے دیکھو عیسائی طبقوں کے اندر عیسائی مشنریز کے اندر کتنے کالجز ہیں یونیورسٹیاں ہیں دولت کے پجاریوں سے پوچھو تو کہیں گے مسلمان کاہل ہے کام کرنا نہیں چاہتا وہ بھیک مانگتا ہے چندہ مانگتا ہے اور گھر بیٹھے وہ امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے سپنے دیکھتا ہے مسلمان محنت کرے زمینیں لے پراپرٹیاں لے بلڈنگیں لے کارخانے چلائے اور سیاسی کتوں سے پوچھو تو وہ بھونک بھونک کر کہیں گے کہ مسلمانوں کو سیاسی شعور ہی نہیں ہے وہ ووٹ بینک بنے ہوئے ہیں جہاں پانچ روپے دس روپے بڑھ کر ملے انہوں نے ووٹ ڈالا سیاسی لوگوں کی اپنی بھاشا ہے دولت کی پجاریوں کی اپنی زبان ہے اور یہ عیسائی کانوینٹ کے ڈسے ہوئے اسکالروں کی یہ اپنی ایک الگ لینگویج ہے ہر ایک رو رہا ہے شکوا بیان کر رہا ہے مسلمانوں کی پسماندگی کا مسلمانوں کی ذلت کا اور رسوائی کا یہ کہتے ہیں کالجز نہیں وہ کہتے ہیں دولت نہیں یہ کہتے ہیں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں وہ کہتے ہیں مسلمان زمانے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں چلتا مسلمان بھائی چارگی کے ساتھ نہیں رہتا مذہب بیزار لوگ جن کو آخرت سے قبر سے جنت سے جہنم سے کچھ لینا دینا نہیں ان کا نعرہ ہے ہندو مسلم بھائی بھائی کب سے ہو گئے رام رحیم ایک کب سے ہو گئے نوز من ذالک نکاح ٹوٹ جائے گا کافر ہو جائے گا کب کیوں ہو جائے گا رام اور رحیم ایک ہندو اور مسلمان کیسے ایک ہو جائے گا مرد عورت کیسے ایک ہو جائیں گے حق و باطل کیسے ایک ہو جائیں گے جنت اور جہنم کیسے ایک ہو جائیں گے اور یہ سوچ اتنی بڑی ہے کہ پندرہ اگست کو اور چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر جھنڈے کو سلام مارتے ہوئے یہ کفن بردار علماء یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے اسلام اخوت کی تعلیم دیتا ہے بھائی چارگی کی تعلیم ضرور دیتا ہے اسلام کافر تو کافر مشرق تو مشرق اسلام چونٹیوں کے حقوق کو سمجھاتا ہے کہ انہیں مت جلاؤ مچھر کو مت جلاؤ انہیں ایزا نہ دو اسلام کہتا ہے کہ جس چڑیا کو تم ذبا کر رہے ہو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو جس اسلام سے اخوت کا سبق لیے ہو آج اس اسلام کو اور ان کے ماننے والوں کو یہ زبیر پروش علماء بھائی چارگی کا سبق دیتے ہیں کہ اس ملک میں رہنا ہے تو سب کچھ کو برداشت کرنا پڑے گا میں قتل مکرمہ میں کیا نہیں تھا تین سو ساٹھ بت بران مکی میں نہیں رکھے ہوئے تھے شراب کی دریا نہیں بہ رہی تھی اذان دینا جرم نہیں تھا حرم مکی میں آقا جب سجدہ فرما رہے تھے اون کی اوجڑی کیوں ڈالی گئی کمپرومائز کیا گیا مصالحت کی گئی صدیق اکبر نے نعرہ لگایا ہندو مسلم بھائی بھائی ابو بکر ابو جہل بھائی بھائی کسی حدیث کی کتاب میں ہے ارے چھوڑنا ہو اسلام کو چھوڑ دو نہ پڑھنا ہو قرآن نہ پڑھو بائبل کو سینے سے لگاؤ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو اللہ کی توحید کے پرچم کو پیرو تلے کیوں رونتے ہو یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے مانو رام کو مانو سیتا کو مانو لکشمن کو مانو تمہیں کس نے مجبور کیا کہ اسلام کو مانو اور رام سے گلے لگاؤ قرآن کو مانو اور بائبل کو سینے سے لگاؤ آخا کے طریقے کو مانو اور فلمی زندگی کو گھروں کے اندر داخل کرو کون مجبور کیا کون ہے وہ مجبور کرنے والا میں تو کہتا ہوں کہ پہلے علماء ذی حجا کا مہینہ آنے کے بعد حج اور عمرے کی تلقین کیا کرتے تھے رمضان میں کہتے عمرہ کرو رمضان کا عمرہ حج سے افضل ہے رمضان کا عمرہ گناہوں کو گرا لیکن یہ ملا کہتا ہے میں کہتا ہوں اور قیامت کے دن میرا دامن پکڑنا کہ مولوی ملا تو نے ممبر رسول پر کون سی بات کہی لوگوں کو حج کرنے سے روکو تعجب ہو رہا ہے نا اللہ کے کعبے کے دیدار سے روکنے کی بات کہی جا رہی ہے نبی کے دیار میں حاضری سے روکا جا رہا ہے ہاں اب سستا ہو گیا ہے عمرہ جو ساٹھ پچہتر ہزار اسی ہزار میں ہوتا تھا چھبیس ہزار میں ستائیس ہزار میں بہت زیادہ تیس ہزار کے اندر اب جو ہے عمرہ ہو رہا ہے ہر کوئی من چلا اپریل میں جون کی چھٹیوں کے اندر کیا پیرس گئے کیا لندن گئے کیا افریقہ گئے کیا یو ایس اے گئے کیا ابو ظہبی دبئی گئے آنے کے بعد الحاج کا ٹھپا نہیں لگا آنے کے بعد حرم مکی کے مہمان کا ٹھپا نہیں لگا چلو پکنک بھی ہو جائے گی اور نام نمود بھی ہو جائے گا حاجی صاحب آ رہے ہیں اللہ کے کعبے سے آ رہے ہیں کیا نہیں جانتے کیا نہیں جانتے آپ کھلی ہوئی بات ہے مکت المکرمہ کے اندر نفاق نہیں تھا منافق کہاں تھے مدینہ طیبہ میں تھے مکت المکرمہ میں یا تو مسلمان تھا یا تو کافر تھا یا تو ابو بکر صدیق تھے یا تو ابو لہد تھا یا تو ادبا تھا یا عثمان غنی تھے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی ذات مدینہ طیبہ کی ہے اس نے مدینہ طیبہ کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ مسلمان اور کافیوں کے درمیان ایک تیسری قوم پیدا ہو گئی ہجڑوں کی جو نام نہاد مسلمان ہیں اپنے کو ظاہر میں مسلمان بتاتے ہیں اور باطن میں پکے کافر ہیں اپنے کو مسجد والا بتاتے ہیں اور باطن میں مندر والے ہیں اپنے کو قرآن والا بتاتے ہیں اور باطن میں آپ جو ہے دیوی دیوتاؤں کے منتروں والے ہیں اپنے کو اسلام والا اور باطن میں کفر والے اپنے کو جنت والا بتاتے ہیں اور باطن میں جہنم سے محبت کرتے ہیں یہ تو مدینہ طیبہ کی پیداوار ہے وہاں کی نرمی وہاں کی رقت وہاں کی عمدہ آب و ہوا کا ناجائز اس قوم نے فائدہ اٹھایا حرم مکی کی خاصیت یہ ہے حجر اسود دل پر ایک چھاپ چوڑتا ہے دل پر ایک سیل لگاتا ہے چور اگر جاتا ہے توبہ کرنے کی نیت سے وہ حضرت فضیل ابن آیاز بن جاتا ہے اگر رنڈی توبہ کی نیت سے جاتی ہے تو وقت کی رابیہ بسریہ بن جاتی ہے اگر زاہد توبہ کی نیت سے جاتا ہے یزید مستامی بن جاتا ہے اگر عاشق توبہ کی نیت سے جاتا ہے وہ تحسین نانوتری اور خواجہ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے میری رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے اور چور جاتا ہے بیوی کو گھمانے کی نیت سے یہ ملا کا دعویٰ ہے قیامت کے دن دامن پکڑنا لوٹ کر آئے گا تو ڈاکو بن کر آئے گا بے پردہ عورت اگر گھومنے کے لیے جاتی ہے یہ لکھ کر رکھ لینا رنڈی بن کر واپس آئے گی روکو عورتوں کو رنڈی بننے سے روکو روکو عورتوں کو ڈاکو بننے سے روکو روکو عورتوں مردوں کو چکا بننے سے روکو وہاں جانے کے بعد بچتا کوئی نہیں کم سے کم جانے سے پہلے وہ جو لوگ کہا کرتے تھے سو چوہے کھا کر بلی ہچکو گئی ایک کروڑ کھا کر جاؤ لیکن صحیح تو توبہ کرو صحیح دعویٰ کرنے کی نیت سے جاؤ پکنک کی نیت سے سیر و تفریح کی نیت سے گھومنے کی نیت سے وقت پاس کرنے کی نیت سے نام و نمود کے لیے ریاکاری کے لیے یہ دبئی کے عیاش خانے کم ہے فرانس اور امریکہ کے بدماشی کے جاؤ وہ دعوت دے رہے ہیں ہو جائیں گے مسلمان زنا کرنے جائے گا مسلمان رنڈیوں سے رنڈی بازی کرنے کے لیے جائے گا یہاں ہر میں مکھی کے اندر عورتوں کو ہندوستانی فلموں کے ہجڑوں کے رنڈیوں کے لباس پہنا کر طواف کرواؤ گے خدا مند قدوس حجر اسود سے دل پر رنڈی کی چھاپ ڈال دے گا دنیا کی کوئی خان اس کو پاک نہیں کر سکتی روکو اللہ کے لیے روکو اور مولوی حج کی دعوت دیتے ہوں گے اور مولوی عمرے کی اور زیارت مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوں گے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جیسے تیسے تو نماز پڑھ رہے ہو چھتری جاتا ہے چھاتا بن کر آتا ہے ماں نہیں چھوڑتا اللہ اپنے حرم میں کسی کو معاف نہیں کرتا دیکھیے مکہ مکرمہ کے اندر مکی زندگی میں کوئی منافق نہیں تھا دوہری چال والا نہیں تھا کیوں یہ حرم مکی اور حجر اسود کی سیل تھی یہ ٹھپا تھا بخیل دنیا کا ایک نمبر کا کنجوس ہوتا ہے ایک ایک فرد کا کان پکڑ کر نام لے کر نصب لے کر اس ممبر پر میں بٹھا سکتا ہوں جورو کا غلام منہ پینے والا حیث چاٹنے والا ہوگا میں بتا سکتا ہوں میرے رب عزت و جلالت کی قسم روکو روکو اللہ ستار ہے فرض نہیں ہے پورے چوہے کھا کر پوری توبہ کی نیت سے وقت کے حسن بسری اور وقت کے رابیہ بسریا بننے کی نیت سے جاؤ روکو عبادت آج ایک اخبار کے اندر اعلان آیا میلاد کے جلسے میں جلوس کے اندر غیر اسلامی حرکت نہ کریں تو پھر میلا یہ ایسا ہوا کہ جیسے کوئی کل کا دن اخبار میں آج تک میں زی نیوز کے اندر خبر دے رہا ہے نمستے نمسکار گڈ مارننگ مسلمانوں تم نماز کے اندر رام کی پوجا نہ کرو استغفر اللہ نماز اور غیر اللہ کی عبادت بارہ ربیع الاول عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اور اس کے اندر یہ بات کہ غیر اسلامی حرکت نہ کریں کیسے ہو سکتا ہے مطلب یہ مسلمان نے اسلامی عبادتوں کو غیروں کا دیکھا دیکھی اسے بھی غیروں کا رنگ دے دیا ہے اب اب اس کے اندر بھی ملاوٹ پہلے گیہوں میں ملاوٹ ہوتی تھی ہلدی میں ملاوٹ ہوتی تھی دھنیا کے پوڈر میں ملاوٹ ہوتی تھی ڈالڈا کے اندر ایسنس ڈال کر ورجنل گھی بتا کر دیا جاتا تھا اب حج میں ملاوٹ عمرے میں ملاوٹ نماز میں ملاوٹ زکوٰۃ میں ملاوٹ اس کے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاوٹ محبت میں ملاوٹ مجھے بتائیے اس کا کوئی موسم ہوتا ہے باپ اپنی بیٹی سے محبت کرے گا تو اس کے لیے ایک دن چاہیے فبروری کی تین تاریخ بروز ہفتہ بارہ بج کر گیارہ منٹ پر باپ یہ ہے محبت کا کوئی وقت محبت کی کوئی سیما ہے کیا سیکھتے ہو فلموں سے فلموں میں کیا بتایا جاتا ہے محبت کی کوئی زبان نہیں محبت کا کوئی دھرم نہیں محبت کی کوئی علاقیت نہیں محبت کا کوئی ملک یہی تو کم سے کم اتنا تو سیکھو اتنا تو سیکھو ارے گناہ کرتے ہو کچھ اچھا تو دیکھ لو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک چور کے ہار پیر کاٹے جا رہے تھے پیر چومنے لگے کہا کہ حضرت چور اچکا بدماش اور پیر چوب رہے ہیں فرمایا اس کی استخاوت تو دیکھو ثابت قدمی تو دیکھو ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑی پیر کٹا چوری نہیں چھوڑی پھر ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑی پھر پیر کٹ رہا ہے چوری نہیں چھوڑی دیکھو استخاوت کاش یہ استقافت ہمیں فجر میں مل جاتی دیکھ رہے گنا تو کر رہے ہو اتنا تو دیکھو اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محبت کا کوئی موسم نہیں ہوتا محبت کا کوئی سیزن نہیں ہوتا پھر کیا ہے یہ کہ بارہ ربیع الاول کو ایک دن دنیا کے نام نہاد عاشق کعبہ لے کر نکلتے ہیں روزہ لے کر نکلتے ہیں بیت المقدس لے کر نکلتے ہیں نعرے پکارے جاتے ہیں نعرے رسالت پکارا جاتا ہے اونچ جلایا جاتا ہے لوبان جلایا جاتا ہے جھنڈے لگائے جاتے ہیں یہ عشق کیوں موسمی عشق ہے یہ مجنون کو جو لیلا سے محبت تھی قبرستان میں گیا قبر کو سوکھ کر کہہ دیا یہ میری محبوبہ کی خبر ہے حضرت تانوی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لیلا کے باپ نے جب لیلا کا انتقال ہوا تو چپکے سے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا مجنون ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا اپنی لیلا کو اور جب پتا نہیں لگا اور اطلاع ملی کہ لیلا فلا قبرستان کے اندر ہے گیا سون کر بتا دیا قبر کی مٹی کو یہ میری محبوبہ کی مزار ہے موسم نہیں ہوتا پہچاننے والے قبر کی مٹی سے اپنی محبوبہ کا پتا لگا رہے ہیں کلیوں کی خوشبو کے اندر کلیوں کی مسکراہٹ میں میرے آقا کی مسکراہٹ ہے میرے اللہ نے کلام پاک کے اندر آقا کی زلفوں کی قسم کھائی آقا کے شہر کی قسم کھائی آقا کے دن کی قسم کھائی آقا کے رات کی قسم کھائی آقا کے عمر کی قسم کھائی آقا کے ذات کی قسم کھائی اور دنیا کی ایک سانس سانس کے اندر ایک ایک ہوا کے اندر ایک ایک ایک ذرے کے اندر آقا کا نام و نشان موجود ہے پھر بھی تجھے عشق کے لیے اور محبت کے لیے بارہ ربیع الاول کا انتظار وہ سوہا وہ لئی ادا سجا جب رات ڈھلتی ہے اور دن کی روشنی آتی ہے تو مفسرین نے کرام نے کہا آخا نے آپ کے چہرے کی قسم کھائی اللہ نے آخا کے چہرے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی کہ جب زلف ہٹتے ہیں آقا کا چہرہ نمودار ہوتا ہے وہ سہا وہ لئی سجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور سے جب زلف ہٹتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ رات کی تاریخی چھٹی اور صبح صادق کا اجالا نمودار ہوا محمد آپ کے چہرے کی قسم وہ لئی سجا اور جب کالے جب دن ڈھلتا ہے رات کی تاریخی آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زلفوں کی کالی گھٹا کی قسم لاؤ سم باد بلت وانتا بحاد البلد اللہ کہتے ہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کون سا شہر مکہ مکرمہ جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کوئی اور پیغمبر کی جائے پیدائش کی قسم کھائی گئی کوئی اور پیغمبر جس جگہ پر آئے اس جگہ کی اہمیت بیان کی گئی حضرت ابراہیم علیہ سلاد وسلام نے کہا وجالنی من ورستی جنت النعیم اے اللہ مجھے جنت کے بارشوں میں سے بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے جنت کا وارث بننے کی دعا کی اور میرے اللہ نے فرمایا انا ان کل کو سر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو کیا حوض کو مالک ہم نے بنا دیا حضرت موسا علیہ السلام گئے تورات کو لینے کے لیے اور تیز قدم دوڑتے ہوئے حاصل کرنے کے لیے گئے اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسا آہستہ آ سکتے تھے میرا دربار ہے تم نہیں جانتے میرے دربار کا ادب کیا ہوتا ہے میرے دربار کی تجلی کیا ہوتی ہے حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا اجل تو الہی لتر دا اے میرے اللہ میں اس لیے بھاگ کر آیا جلد میں آپ کی رضا کو پالوں آپ کی خوش ندی کو پالوں اور کھولو کلام پاک کا تیسرا پارا اور سورہ زحا اللہ فرماتے ہیں والا سوفائی کا ربو کا اور اللہ کہتے ہیں میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ میں دے کر تجھ سے راضی ہو جاؤں گا موسا آ رہے تھے علیہ السلام والسلام اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے اور اللہ فرماتے ہیں آقا کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں تجھ سے راضی ہو گیا موسا علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے کلام پاک کا سولہ پارا سورہ تاہا کا دوسرا رکو اللہ فرماتے ہیں تالا ربی شرحلی صدری لی امری کہنے لگے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے میری زبان کو آسان کر دے میرے عہدے کو حل کر دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھے یہ دعا کی ربی شرحلی صدری اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی علم نشرح لکا صدرک کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا کیا ہم نے شک صدر نہیں کیا پیغمبر مانگ رہے تھے بغیر مانگے میرے اللہ نے آقا کو سب کچھ نواز دیا آپ کہتے ہو یونیورسٹیوں میں حل ہے ایجوکیشن میں حل ہے مال میں حل ہے دولت میں حل ہے سیاست میں حل ہے نہیں میری اللہ کی عزت و جلالت کے قسم حل ہے میرے آقا کے جوتوں میں ہے حل ہے میرے آقا کے قدموں میں ہے آ جاؤ میرے آقا کے دربار میں آ جاؤ گمد قدرا بلا رہا ہے آ جاؤ ریاض الجنہ بلا رہا ہے آ جاؤ محراب رسول اور ممبر رسول بلا رہا ہے یہ سیاسی کتے دھوکے باز ہیں یہ دنیا کے لوگ دھوکے باز ہیں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے نجات آقا آخا کے قدموں میں ہے آ جاؤ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا اور ایسے پیغمبر کو ہم رکھ کر ہم کہیں ہم یتیم ہیں ہم مظلوم ہیں ہندو قرآن پڑھتا ہے قرآن ہمارے پاس ہندو زمزم پیتا ہے زمزم ہمارے پاس ہندو کعبے میں جاتا ہے کعبہ ہمارے پاس جدہ سے مکہ مکرمہ کو جو شارہ جاتی ہے جو راستہ جاتا ہے ایک مقام آتا ہے وہاں دو راستے نکل جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے وہاں گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے وہاں کی شرتا وہاں کی پولیس کہیں ہندو مسلمان بتا کر حرم کے اندر داخل نہ ہو جائے وہاں ایک چیکنگ ہوتی ہے قطار کے اندر گاڑیاں لگتی ہیں ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچیے کہ ایک قدم آگے جاؤں حرم میرا اور ایک قدم لفٹ اور دائیں بائیں جاؤں تو خدا نے مجھے حرم سے دھکے دے کر نکال دیا بش اس کا باپ میرے اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا مل لے اور اس کا باپ میرے اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا دنیا کی سات زمین سات آسمان کا مالک قارون بن جائے میرے اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا نمرود کا باپ تو بن جائے میرے اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا شداد کی جنت جیسی اپارٹمنٹ تو بن لے میرے نبی روزے کے پاس حاضری نہیں دے سکتا کتنا مبارک ہے مسلمان حرم تیرا مکہ تیرا صفا تیرا مروا اسمت حضرت تیرہ مینا تیرہ مزدلفہ تیرہ عرفات تیرہ لبے تو پکار رہا ہے محمد تیرے زمین تیری آسمان تیرا عرش تیرا فرشتے تیرے کرامن کاتبین تیرے اور تو کہتا ہے کہ ہم چماروں اور بھنگیوں سے گئے گزرے کیوں اتنا گر گیا کیوں اتنا دور چلا گیا ہاں میرے رب نے چودہ سو تیس سال پہلے کہہ دیا لقت خلقنل انسان افی احسنی تقویم ہم نے بہترین انسان بنایا اللہ مان لے آقا کے طریقے پر آ جا آقا کے راستے پر آ جا کائنات کا سب سے چمکتا انسان ہے تو فرشتے شرمائیں گے فرشتے پر پھیلائیں گے آقا کا خادم بنے گا نوکر بنے گا درود پڑے گا تیرے درود کو لے جا کر آقا کے دربار میں پہنچائیں گے سبحان اللہ کہے گا کرامن کاتبین تیرے سبحان اللہ کو لکھیں گے نماز روزے عبادت کرے گا فرشتے تیرے امال کو اللہ کے عرض تک پہنچائیں گے دعائیں کرے گا فرشتے تیری دعاؤں پر آمین کہیں گے کسی بیمار کی عیادت کرے گا ستر ہزار فرشتے تیرے پیچھے شام تک تیری دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے طلب علم کے لیے نکلے گا دین کے لیے جہاد کے لیے نکلے گا فرشتے تیرے سر پر پر پھیلائیں گے اور اللہ کے راستے میں نکلے گا یہ دھول اور مٹی جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن کر تیرے جسم پر لگ جائے گی جس گھوڑے پر تو بیٹھے گا اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے علم کو بلند کرنے کے لیے نبی کی سنتوں کو بلند کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے کھانا پینا نہیں ہو رہا تھا بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے جانور اولاد نہیں جن رہے تھے اٹھی دودھ نہیں دے رہی تھی بیل ہل نہیں جوت رہا تھا آسمان سے برسات نہیں ہو رہی تھی کھیت سبزہ نہیں اگا رہے تھے کارخانوں میں پروڈکٹس نہیں ہو رہا تھا امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تھا تجارتیں نہیں ہو رہی تھی شادیاں نہیں ہو رہی تھی کیوں اے پیغمبر کیا کر رہا ہے تو جھنڈا لہرا کر نبی کے کا حق ادا ہو گیا نبی کی محبت کا حق ادا ہو گیا نعرہ بلند کر کر نبی کی محبت کا حق ادا ہو گیا تجھ سے کروڑوں درجے زیادہ ابو طالب نے نعرہ بلند کیا ابو لہب نے نعرہ بلند کیا ابو جہل نے نعرہ بلند کیا میں اور تو نبی کی سیرت کو کیا جانتے ابو لہب اتبا شیوا اور ابو جہل آقا کی سیرت کو آنکھوں سے دیکھا تھا ہم اور آپ نقلی ملا سے آقا کی سیرت کو سن رہے ہیں انہوں نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا تھا کلام پاک نازی ہوتے ہوئے دیکھا تھا کنکروں کو کلیما پڑتے ہوئے دیکھا تھا انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتے ہوئے دیکھا تھا انگشت شہادت سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور کھجور کے تنے کو آخا کی جدائی میں روتے ہوئے دیکھا تھا پتھروں کو السلام تو علیہ کا یا رسول اللہ کہتے ہوئے سنا تھا جانور روتے ہوئے آپ کے پاس آ کر مالک کی شکایت کرتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے تو سوت کور رشوت کور ریا کار ملا سے آخا کی سیرت چودہ سو تیس سال بعد فلموں کے زمانے میں ہیرو کے زمانے میں زامیوں کے زمانے میں بدکاروں کے زمانے میں رنڈیوں کے زمانے میں جھوٹ کے بول بالے کے زمانے میں باطل کے بول بالے کے زمانے میں حق کے چھپنے کے زمانے میں آج ہم سن رہے ہیں مجھ سے اور تجھ سے زیادہ ابو جہل نے نبی کی سیرت کو دیکھا تھا ابو لہب نے دیکھا تھا ابو طالب نے دیکھا تھا کیا دیکھنے اور سننے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گئے جنت کے مستحق ہو گئے کیا رب کائنات نے کہا کہ تم نے جھنڈے بلند کیے تم نے نعرے بلند کیے کیا منافقین آپ کا نعرہ نہیں لگا رہے تھے اتنا لگا رہے تھے اتنا لگا رہے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گونج جاتی آسمان تک آواز چلی جاتی رب کائنات نے کہا ادا جا کل منافقون پالو نشد ان نقل رسول اللہ و اللہ ان نقل رسول و اللہ یشد ان منافقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس یہ منافق لوگ آ کر نعرہ بلند کرے آپ کا نام بلند کرے آپ کے نام کا جھنڈا بلند کرے تو آپ کہہ دیں اللہ ہو یش اللہ تو گواہی دیتا ہے تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو ان منافقوں کی نماز نہیں چھوٹتی تھی ان منافقوں کا روزہ نہیں چھوٹتا تھا آج جلوس کے اندر اثر کی نماز جا رہی ہے مغرب کی نماز جا رہی ہے آج ان وہ منافق اپنی عورتوں کو غیروں کو نہیں دکھاتے تھے اپنی عورت بے پردہ نہیں لاتے تھے وہ منافق داڑھی نہیں مٹاتے تھے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی داڑھی تھی اس کے ماننے والے لشکر لاوے کی داڑھی تھی ابو جہل کی داڑھی تھی ابو لہب کی داڑھی تھی ادبا کی داڑھی تھی اور تار فرق کی داڑھی تھی نبی کے ماننے والے نبی کے عاشق نبی کا چہرہ نہیں بنا سکا اپنی ماں کو عائشہ رقیہ کا نہ دے سکا اے موسمی عاشق اے نام نہاد عاشق تیرا اس کام نہیں آئے گا اگر قرآن آج نازل ہونے کا رہتا اگر جبرائیل آج ہندوستان میں آنے کا رہتا تو یہی کہتے واللہ یشد ان المنافقین فکین اے جلوس کرنے والو اے نعرے بلند کرنے والو اے بش کا چہرہ بنا کر نعرے رسالت یا رسول اللہ کہنے والو تم جھوٹے ہو جھوٹے ہو نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ نبی کے اسوے کو اپنے گھروں میں لاؤ گھروں میں لاؤ حضرت عائشہ حضرت قطعہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ ان کے پردے کو ان کی شرم کو ان کی حیا کو لاؤ مسجد کو ویران کر کر کوئی عاشق رسول نہیں بن سکتا سوالات پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈال کر کوئی عاشق رسول نہیں بن سکتا کوئی عورت رنڈیوں کا لباس پہن کر عاشق رسول نہیں بن سکتی غزوہ عہد میں مارکا گرم تھا خاتون آئی قربان جائے خاتون قربان جائے ہماری امت کی مائیں ہماری امت کی بہنیں بیٹیاں تیرے قدموں پر قربان ہو تیری شرم پر تیری حیا پر تیری عصمت پر تیری عفت پر تیری پاک دامنی پر خدا کرے تیرا کچھ شرم کا حصہ ہماری ماؤں کو نصیب ہو جائے ہماری بیٹیوں کو نصیب ہو جائے تو جنت مل جائے گی دوڑتی ہوئی آئی راستے میں کہا اما جی آپ کا نام کہاں فلانا کہا آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے شوہر کو اللہ نے قبول کر لیا انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا کہا الحمدللہ قیامت کے دن میں کہوں گی کہ میں شہید شوہر کی بیوی ہوں بیوہ ہوں آگے قدم بڑھایا کہا گیا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے طرح قیامت کے دن کہوں گے فخر کروں گے شہید بیٹے کی ماں ہوں آگے بڑھی بھائی شہید بھائی گیا بیٹا گیا شوہر گیا باپ گیا کسی نے پوچھا اتنوں کی خبر سن کر تو کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھی ہوئی ہے تیری انگلی نظر نہیں آتی تیرا پنجا نظر نہیں آتا آج کی عورت ہوتی اور اس کو کہا جائے تیرا بیٹے کا حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تیرا شوہر کو پولیس نے پکڑ لیا وہ وقت گرا بھی وسلیا ہوگی بغیر چپل پہنے بغیر نقاب ڈالے دوڑتے قدم کے ساتھ بازار کے اندر اور روڈ اور سڑک پر آ جائے گی چار چار لاشوں کو دیکھ کر خونوں کو دیکھ کر اپنے کو قابو میں کیسے رکھا اس نے کہا میں محمد کی بیٹی ہوں سب کچھ تو گوا سکتی ہوں شرم حیا کا دامن نہیں چھوڑ سکتی بتاؤ میرے آقا حیات ہے میرے محبوب زندہ ہیں یہ امت مسلمہ کی مائیں تھیں یہ امت مسلمہ کی بیٹیاں تھیں یہ ان کی خصلتوں کو اپنا کر کوئی عاشق رسول بن سکتا ہے ان کی شرم ان کی حیا ان کے کردار کو اپنا کر کوئی نبی کا عاشق بن سکتا ہے پرانے شریف میں اللہ نے فرمایا محبت کا کوئی وقت نہیں ہوتا دنیا میں اس کے نبی اور اس کے خدا ایک ایسا درخت ہے جو ہر موسم کے اندر پل دیتا ہے اکلوہا دائم و ذلوہا ہمیشہ پھلا جام اپنے سیزن میں آم اپنے سیزن میں انگور اپنے سیزن میں اخروٹ اپنے سیزن میں سیب اپنے سیزن میں گلاب اپنے سیزن میں لیکن یہ مہکتے عشق کے پھول یہ مہکتے عشق خدا کے گلاب ہمیشہ سدا ہیں یہ دن میں یہ رات میں یہ بازار میں یہ دکان میں یہ مسجد میں یہ انفرادی یہ اجتماعی یہ میدان جنگ میں یہ شادی کے بغیر یہ شادی کے ساتھ یہ بیوی کے ساتھ یہ بسوں میں یہ ٹرینوں میں یہ ہوائی جہاز میں اکلوہا دائم وزیر لہا میرے رب نے کہا ہمیشہ یہ پھلاور ہے یہ اسلام کا درخت تناور یہ ہمیشہ خوشبو دینے والا ہے یہ مینڈک کی طرح نہیں کہ برسات آئی تو ٹر ٹر کرنے لگا اور برسات گئی تو اس کی چہ پکار ختم ہو گئی یہ برساتی مینڈک کی طرح بارہ ربیع الاول میں کچھ ٹہ ٹہ کرتے ہیں کچھ ٹر ٹر کرتے ہیں کچھ نعرے مارتے ہیں فجر میں ندارت اثر میں ندارت چہرے پر داڑھی ندارت جسم پر اسلامی لباس ندارت یہ کیسا عشق نبی ہے یہ کیسا عشق رسول ہے عشق رسول کیا ہوتا ہے عشق نبی کیا ہوتا ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانت میں رحمت اللہ علیہ جب گئے حج بیت اللہ کے لیے تو آپ نے اپنے چپل اتار دیے اپنے پیروں سے جوتے نکال دیے پیر لہو لہان ہو رہے ہیں زخم لگ رہے ہیں حضرت سے کہا کہ مکہ مکرمہ کے اندر چپل پہننا مدینہ طیبہ کے اندر جوتے پہننا کوئی ناجائز تو نہیں کسی فتوے میں اور کسی قرآن آیت میں اور کسی حدیث کی کتاب میں ممانعت نہیں فرمایا وہ سبق ہے جو بن سکھائے انسان سیکھ لیتا ہے فرمایا کہ ہو سکتا ہے آخا کے جہاں قدم مبارک پڑے ہو وہاں قاسم نانوتوی کا جوتا نہ پڑ جائے آخا کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے آج یہ بریلوی لوگ جو بندیوں کو کہتے ہیں اس کے رسول کیا جانے ہاں نام نہاد میلاد جو چھ صدیوں کے بعد چھ سو صدیوں کے بعد چھ سو چار ہجری کے اندر ایک ظالم اور ایک نام نمود کرنے والا ریاکار ابو مظفر سعید نام کا بادشاہ چھ سو چار ہجری میں صرف اشتے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھونگ رچانے کے لیے کائنات میں سب سے پہلے میلاد محفل میلاد کو اس نے رائج کیا یہ محفل میلاد اگر نجات کا ذریعہ ہے محفل میلاد اشت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے چھ سو چار ہجری تک چھ صدیوں تک جتنے مسلمان آئے جتنے اولیاء آئے جتنے اختاب آئے صحابہ تابعین تب تعبین ائمہ محدثین مفسرین بتائیے چھ سو چار ہجری سے پہلے تک محفل میلاد کا کہیں اس دنیا میں وجود نہیں تھا اب انہوں نے نہیں کیا بتائیے ان کا حکم کیا ہے یہ جنتی ہیں یا جہنمی یہ عاشق رسول تھے صدیق سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول طلحہ اور زبیر سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول عثمان اور علی سے بڑھ کر رضوان اللہ تعالی علیہ ان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول جنہوں نے اپنا خون نچھاور کر دیا پانی کی جگہ اپنا خون دے دیا پوری کائنا اختاب سے بھر جائے ابدال سے بھر جائے شوہدا سے بھر جائے پاجا میری سے بھر جائے اور سے پاک سے بھر جائے میرے رب کی زد و جلالت کی قسم ایک معمولی درجے کے صحابی کے ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ان کے عشق اور ان کی محبت کا کون مقابلہ کرے گا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا گوسوں سے بھر جائے ابدال سے بھر جائے کسی صحابی سے مقابلہ دور کی بات صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے میدان میں گئے تھے اس گھوڑے کی ناک سے ریٹ جو نکل رہی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا کیا کہیں گے آپ حضرت فاروق نے محفل میلاد کو منعقد نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق نے منعقد نہیں کیا حضرت عثمان نے آٹھ نشانی آٹھ علامت کے ساتھ میلاد کو نہیں گیا میلاد نہیں مناتے گلیوں میں کوچوں میں محلوں میں نماز پڑھو نہ پڑھو سود سے بچو نہ بچو رشوت سے بچو نہ بچو فلموں سے بچو نہ بچو ایک میلا کر لیا محلے کی زکات نکل گئی جب تک نہیں کریں گے الٹیاں ہوتی رہیں گی گیس بھر گئی ہے عشق کی محبت کی بے قراری عشق ہر جگہ بولتا ہے عشق ہر سمے بولتا ہے اس ہر موسم میں ہر حال میں بولتا ہے اس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی اس کا کوئی محل محل اور موقع نہیں ہوتا مجنون کہتا ہے امر انت دیارا لینا وہ قبل وزل جدارا وزل جی دارا وزل جی دارا وبا ہوبدیا بلا کم شب منسک دیارا کبھی اس گلی کے ذرے کو چوم رہا ہے کبھی اس گلی کے ذرے کو چوم رہا ہے کبھی گلی کو بوسا دے رہا ہے کسی نے پوچھا مجنون تیرا دھرم بدل ہے تو نے کنکر کو دیوی اور دیوتا کا روپ دے دیا تو نے پتھر کو مورتی کا روپ دے دیا وہ خود بھی لل جی دارا وزل جی دارا کبھی اس دیوار کا بوسا کبھی اس دیوار کا بوسا کبھی اس کنکر کو آنکھوں کو لگایا کبھی اس مٹی کو آنکھوں سے لگایا وہ قبل ازل جدارا دارا جدارا دارا پوچھا مجنون دھرم بدل گیا ذات بدل گئی کعبہ بدل گیا پبلا بدل گیا نبی پیغمبر بدل گیا تو مجنون نے جواب دیا وبا حب الدیاری فی قلبی اس پتھر اس مورتی اور اس کنکر اس مٹی اس در و دیوار کی محبت میرے دل میں نہیں ہے ولاکن حب من سکنت دیارا لیکن میرے لیلا جب اس گلی سے گزرتی ہوگی تو میری لیلا کی خوشبو اس در و دیوار کے اندر لگی ہوگی میں جو بوسا دیتا ہوں میری لیلا کی اس خوشبو کو بوسا دیتا ہوں میں چومتا ہوں میری لیلا کی خوشبو کو میرے لیلا کی قدموں کی آہٹ کو میرے لیلا کے لفظ کو چومتا ہوں میں یہ عشق ہے جو پکارتا ہے یہ محبت ہے کہاں ہے محبت تجارتوں میں کہاں ہے محبت لباس میں کہاں ہے محبت چہرے میں کہاں ہے محبت عورتوں کے آئینے میں کہاں ہے محبت شادی خانوں میں کہاں ہے محبت مسجد کے میناروں اور گنبدوں میں کہاں ہے محبت سب کا خیرات کے ایوانوں میں کہاں ہے محبت انفرادی اجتماعی زندگی کے اندر محبت اس کو کہتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے معرف القرآن کی تصنیف فرمائی ایک مرتبہ ٹرین کے لیے ٹکٹ خریدا اور جس درجے کا سیکنڈ کلاس کا آپ نے ٹکٹ خریدا گئے تو دیکھا کہ قدم رکھنے کے لیے بوگی میں جگہ نہیں تھی بالکل ٹائٹ معاملہ تھا اب اس کے بعد حضرت نے کوشش کی کہ بوگی کے اندر سوار ہو گارڈ نے سیٹی لگا دی ہری جھنڈی دکھا دی اور سگنل لگ گیا اور لگتا تھا کہ ٹرین چھٹ جائے گی اب پھر جو بوگی سامنے آئی تو دیکھا کہ وہ فرسٹ کلاس اے سی کی بوگی تھی حضرت چلے گئے فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کر رہا تھا کہ گارڈ آئے گا ٹی ٹی آئے گا میں ٹکٹ دوہرا کر لوں گا اے سی کا بنوا لوں گا فرماتے ہیں ایک اسٹیشن آیا دوسرا اسٹیشن آیا ٹی ٹی آنے کا نمبر ہی نہیں گئے پلیٹ فارم سے باہر نکل گئے اور وہاں ٹکٹ جہاں ملتا ہے قطار میں لگ گئے کہا کہ اے سی کی ٹکٹ میں اور سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے ٹکٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے بتلایا گیا پچہتر روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا اتنا ٹکٹ آپ نے خریدا اور ٹکٹ بابو کے سامنے اس ٹکٹ کو پھاڑ کر پھینک دیا اس نے کہا کہ حضرت آپ نکل بھی چکے تھے چکنگ بھی آنے کا اندیشہ نہیں تھا کوئی موخذہ بھی نہیں تھا آپ نے یہ کیا کیا فرمایا کہ میں جب داخل ہوا تو سیکنڈ کلاس کا میں نے ٹکٹ لیا اور فرسٹ کلاس کی میں نے جرنی کر لی تو کہا کہ کسی نے تو دیکھا نہیں کہا کہ دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے اس سے میں کیسے بچ سکتا ہوں یہ ہے محبت رسول یہ ہے اس کا رسول یہاں میٹر بھی چراؤ یہاں مسجد میں چوری کا کرنٹ لو یہاں میلاد کے جلسے کرو اور الیکٹریسٹی چوری کرو پانی چوری کرو چندہ چوری کرو چاول والے کے پاس چاول لے لو گوشت والے کے پاس گوشت لے لو پنڈال والے کے پاس پنڈال لے لو اور گھر گھر دکان دکان جا کر چندہ کرو کہ میلاد بھی کر رہے ہیں تام متبرکہ بھی کھلا رہے ہیں ٹکٹ معاف نہیں کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آپ کے خلیفہ اور ان کے صاحبزادے تشریف لائے اور صاحبزادی کی عمر تیرہ سال پندرہ سال سے زائد تھی اور دیکھنے میں پستا کتے چھوٹی عمر کے معلوم ہو رہے تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی فراست بہت اونچی تھی فراست ایمانی سے اللہ نے آپ کو مالا مال کیا تھا حضرت نے پہچان لیا کہ ٹرین کی ٹکٹ میں کچھ گھوٹالا ہوا ہے اور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے خلیفہ سے پوچھا حضرت کہاں سے تشریف لائے فرمایا کہ کانپور وغیرہ سے آنا ہوا کہاں سے کون سے ذریعے سے آئے بس سے ٹرین سے ہوائی جہاز سے کہاں ٹرین سے کہاں آپ نے کتنے ٹکٹ لی کہاں ہم نے دیر ٹکٹ لی ایک میری پوری لی اور یہ بچہ حقیقت میں سترہ سال کا ہے دیکھنے میں نو سال کا لگتا ہے تاریخ دیکھیے اور آپ پلٹ کر دیکھیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی خلافت کو سلک کر لیا کہ جو دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ آخرت کے معاملے میں کیوں نہیں دھوکہ دے سکتا ٹکٹ کے معاملے میں یہ ہے تقوی یہ ہے پرہز اور یہ ہے اشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ بھی کرو عاشق رسول دھوکہ بھی دو عاشق رسول گھوٹالے کرو عاشق رسول بہنوں کی شادی کرو اور باپ کی میراث کو ہڑپ لو علماء نے فتوا لکھا ہے بہنوں کی شادی کا مسئلہ اور ہے وراثت اور ہے دادا گیری چلتی ہے زمین ہڑپ لیا بیٹیوں نے پوچھا بہنوں نے پوچھا تیری شادی کر ڈالے شادی کے اندر اتنے لاکھ خرچ ہو گئے اب تیرا حصہ مل گیا فتوا میں لکھا ہوا ہے دس کروڑ روپے خرچہ کرے پانچ ہزار کی میراث ہو دینا پڑے گا کہاں گیا تخوا کہاں گیا عشق رسول عشق رسول کے نعرے ہم سے اور آپ سے زیادہ عبداللہ اللہ ابئی ابن سلول کو آتے ہیں طرز مسلمانوں کو آج ہندو بیان دیتا نہیں سنگا والے دیتے نہیں آج کرائے کا مکان ہندو نہیں دیتا آج کرائے کی دکان نہیں دیتا معاملہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے مسلمان نے نبی کی سیرت کو اتنا داغدار کیا اتنا زخمی کیا کہ آج کافر گھبرا رہا ہے داڑھی سے آج کافر گھبرا رہا ہے نبی کے سیرت سے نبی کے جلوے سے مسلمان نے وہ وہ کام کیے کہ جس سے زمین کپ کپا اٹھی آسمان شرمندہ ہو گیا ابو جہل آئے گا ابو لہب آئے گا نمرود آئے گا شداد آئے گا پارون آئے گا حرمان آئے گا اور بڑے بڑے اسلام مسلمان دشمن آئیں گے بی ایس پی کے لیڈر آئیں گے بھاجپا کے لیڈر آئیں گے ٹھاکر اڈوانی آئے گا میرے رب کی قسم مسلمان حج کے نام پر اللہ کے اداروں کے نام پر مسجد کے نام پر قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر زندگیوں کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے ڈر ہو رہا ہے ڈر ہو رہا ہے پورا عالم خوف زدہ ہے اسی لیے اس نے کہا کہ اب ہم الگ نہیں کر سکتے صاحب سب مسلمان دہشت گرد ہیں سب ٹوپی والے دہشت گرد ہیں ڈبانے میں نمبر ایک دھوکہ دینے میں بدماشی کرنے میں قرض سخت وہی دے ہیں سب سے زیادہ قرض مسلمان لیتا ہے پالنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے ضرورت نہیں آپ ہٹ درد ہو کر زدی ہو کر بیٹھ جائیں کہ اللہ آپ نے میری روزی کا ذمہ لیا اے لو آپ کے محبوب نے قرض کو برا سمجھا اے لو آپ کو قرض لینا پسند نہیں اے لو زندگی اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں قرض لے کر مر جاؤں آقا نے فرمایا سنو نبی کی سیرت کا نام لینا نبی کے عشق کا نام لینا نبی کی محبت کا نام لینا آسان ہے سنو میرے آقا نے فرمایا مسند احمد ابن حنبل یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے جس میں آقا کی روایتوں کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کسوٹی پر پرکھ کر اپنی کتاب کے اندر جمع کیا ہے دنیا میں سب سے اونچا مقام کیا ہے نبوت و رسالت کے بعد کیا ہے مومن ہونا ولی ہونا قطب ہونا ابدال ہونا غوث ہونا نہ صاحب سب سے اونچا مقام اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرنا ہے سب سے اونچا مقام اپنی جان کو اللہ کے راستے میں فدا کرنا ہے سب سے اونچا مقام اس زندگی سے نفرت کر کر جنتیوں سے ملاقات کی تمنا کرنا ہے دنیا کے پجاری ہو تمہیں دنیا پیاری ہو دولت کے پجاری ہو تمہیں قانون مبارک ہو فرون مبارک ہو تم نہیں رہ سکتے قارون چلا گیا تمہارا باپ تم بھی جاؤ گے پھر تمہارا دادا چلا گیا تم بھی جاؤ گے نمرود حامان شداد آئے تھے تمہارے رشتے دار تم بھی چلے جاؤ گے اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی میرے آقا نے فرمایا میں نماز کا ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی مجھے گارنٹی نہیں ہوتی مسند احمد ابن حمل میں لکھا سب سے اونچا مقام شہادت کا سب سے اونچا گھر بننے کے لیے کس نے کہا چیٹ نکال کر مولڈنگ ڈالنے کے لیے کوئی فضیلت بخاری میں میرے آقا چھپر میں زندگی نہیں گزار کر گئے حضرت عمر نے آپ کے کمرے کو دیکھا وہ عمر جس کو دیکھ کر کفر اور باطل کے ایوان میں زلزلہ وفا ہوتا ہے وہ عمر فاروق جن کے قدم مدینہ طیبہ میں مکے کی زمین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا محل جنت میں تیار کرتا ہے عرش کے ستون ہلنے لگتے ہیں وہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں آتا آخا کے حجر مبارکہ کو دیکھا فرماتے ہیں ایک ٹاٹ ہے ایک ٹاٹ اگر دوہری کر دی جائے اوڑھنے کے لیے نہیں اگر نہ استعمال کیا جائے یعنی آدھا ٹاٹ سو کر آدھا ٹاٹ اوپر اوڑ لیا جائے فرماتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے کہ جس میں اتھر پر جس پر چاند قربان جس پر سورج قربان جس پر جنت کے و غلمان پر کس نے کہا تمہیں زمین کی پوجا کرنے کے لیے کس نے کہا کیا تمہارے پیغمبر نے نہیں کہا کہ انسان کا بدترین مال وہ ہے جو مٹی میں لگے پتھر میں لگے ہر گلی میں ریت ہر گلی میں کھمبی ہر گلی کے اندر تعمیر کی فکر فرسٹ مولڈنگ سیکنڈ مولڈنگ پاس کی زمین کس نے کہا پیغمبر نے نہیں کہا پیغمبر نے پراپرٹی بنائی زمینیں لی اگر آپ چاہتے تو آپ کا پہاڑ آپ کے قدموں میں نہیں ڈال میں تو یہ کہتا ہوں آقا چاہتے تو جنت دے دی جاتی آپ نے نہیں چاہی تو کہا کہ اے آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد ہی کو ہم جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں اس کو ریاض الجنہ نہیں کہتے کیا محدثین نہیں کہتے یہ جنت کا ٹکڑا ہے دنیا کی طرف تھوک کر نہیں دیکھا کس نے کہا نام نہاد شادی محلوں کے اندر شادی کرنے کے لیے قیمتی رقے چھاپنے کے لیے مسجدوں میں نماز کے بعد بھیک مانگنے کے لیے میری بیٹی کی شادی ہے مجھے بھیک دے دو نبی نے جو ہے شادی کو مہنگا بنایا تھا قرض مانگ رہے ہیں شادی ہے بہن کس نے کہا آؤ ایک کجور پر ہم نکاح پڑھائیں گے آؤ زمزم کے دو گوٹ پر نکاح نہیں ہوتا ارے خود قبر کھودتے ہو اور خود ڈھیلے مینا خلق نام کے ڈالتے ہو اور خود اپنا لوہا کرتے ہو اپنا ماتم کرتے ہو خود بیل اور بانسری بجاتے ہو کس نے کہا قرض لینے کے لیے کہو اللہ سے اے اللہ تیرا قرآن سچا تیرا جبرائیل سچا تیرا پیغمبر سچا تو نے کہا کہ میں مچھلیوں کو پالتا ہوں کتوں کو پالتا ہوں سور کو پالتا ہوں اور سور کے بہانے کے کیڑے کو تو پالتا ہے مولا میں اس سے گیا گزرا نہیں تیرے محبوب کا نام لینے والا ہوں میں مر جاؤں گا پرس کے لیے دامن نہیں پھیلاؤں گا کرو کر بھی تم نے کہا قرآن میں ان اللہ ہو سائیکل کی زندگی تو گزارو کس نے کہا ٹو ویلر لینے کے لیے ٹو ویلر ہے کس نے کہا کار لینے کے لیے جھوپڑی ہے کس نے کہا محل کا خواب دیکھنے کے لیے سیدھی ساری شادی ہو سکتی ہے کس نے کہا پیالس لینے کے لیے کس نے کہا سواناگ کا مندر کا شادی خانہ لینے کے لیے قرض ایک لالت ہے مسند احمد ابن حنبل کے اندر فرمایا کہ اگر ایک مسلمان شہید ہو جائے ہم تو شہادت مانگتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے دنیا ہمیں فرانس نہیں چاہیے فرانس آپ کو مبارک امریکہ آپ کو مبارک سوئٹزرلینڈ آپ کو مبارک رشیا آپ کو مبارک اے ہم شہادت چاہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ ہم مدینہ طیبہ کی موت اور شہادت کو مانگتے ہیں جس کا جنتی ہونا یقینی تھا وہ شہادت کو مانگ رہے تھے بیویاں تھک کے دے کر اپنے شوہروں کو نکالتی تھی جاؤ شہادت جامع شہادت نوش کرو مارے اپنے جگر گوشوں کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر نارے تکبیر بلند کر دی تھی کہ میرے بچے نے جامع شہادت نوش کر لیا تم نہیں جانتے تمہیں زمین کا بھاؤ معلوم ہے تمہیں بی ڈی اے کی زمین کارپوریشن سلم کی زمین کا بھاؤ معلوم ہے تمہیں شہادت کا بھاؤ معلوم نہیں کلام پاک کا دسواں پارہ کھولو میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترا ملن بک ملینا ہوں بال ہوں لهم الجنہ زمین تم دیتے ہو میں لیتا ہوں کپڑا میں بیچتا ہوں تم خریدتے ہو لڑکی میں دیتا ہوں تم لیتے ہو درخت تم دیتے ہو میں خریدتا ہوں اور اللہ کہتا ہے جان میری ہے سوداگر میں ہوں یہ جان کا سودا میں کروں گا آپ تم یہ کیا پیشاب کے ٹیسٹ کے پیچھے پاخانے کے ٹیسٹ کے پیچھے لگے ہو نہار پہ خون لے کر بھاگ اس کے لیے پیدا ہوئے مقصد سے ہٹو گے میں تمہارا پیشاب اٹھانے پر تمہیں مجبور کروں گا تمہارا پاخانہ ڈھوتے پھرو گے پیشاب کی پوٹلی لٹکائے پھرتے ہو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری لگی ہی نہیں ہے مقصد سے ہٹو گے پیشاب کو ڈھونے والا بھنگی بنائیں گے اللہ بھنگی تو ڈیڑھ گھنٹے میں ڈیوٹی کر کے ہٹ جاتا ہے اور رب کہے گا کہ تم اپنی زندگی کے مقصد سے پٹری سے ہٹ چکے ہو اس کو ڈھوتے پھیرو جس دن نکالو گے اس دن تمہاری سانس آخری ہوگی پیشاب کا غلام پہانے کا غلام پتھروں کا غلام بیماریوں کا غلام اور احساس آدمی نہیں میں نے ہزار مرتبہ کہا کہ آج آدمی نے اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر لیا مصالحت کر لی ہے ٹھیک ہے ابو جہل الحمدللہ الحمد للہ ابو لے ماشاء اللہ بیٹی رنڈی سبحان اللہ کہاں پرائز کر لیا ہے دیکھیں گے کب تک چلے گی مثالیت ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں ابھی ہمارے ایک عزیز ہاسپٹل میں تھے ذرا آنا جانا ذرا ہائی فائی ہاسپٹل اعلیٰ درجے کی اب گئے صاحب دونوں ہاتھ اندر دائیں ہاتھ کے اندر سگریٹ سیدھے ہاتھ کے اندر موبائل بے پردہ عورت بیوٹی پارلر اور ہاسپٹل کے درمیان ایسے قریبی بیوٹی پارلر کے ہاسپٹل کو جاتے ہوئے میک اپ میں فرق نہ آئے ارے یہاں تو ناشیں نکلتی ہیں یہاں لہو اور پیپ کو نکالا جاتا ہے یہاں مادر ذات تجھے برہنہ کیا جاتا ہے تیرا باپ جننے والا تیرے جسم کو نہیں دیکھا ہوگا تجھے لے جا کر آپریشن تھیٹروں کے اندر ڈھیر چمار تیرے جسم کے پرخچے کے اڑاتے ہیں تیرے سینے کو چھوتے ہیں کینسر کی گھاٹی نکالنے کے لیے تیرے پیٹ کو اس جگہ پر بھی چھوتے ہیں جہاں تیرے شوہر نے چھویا ہوگا شوہر نے اوپر چھویا ہوگا وہ کاٹ کر اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ کیسے آ رہی ہے میک اپ سے ایسے آ رہی ہے وہ ایسے بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر جانا اور اندر جا کر جسم کے انتڑیاں باہر پڑی نکل رہا ہے پیشاب نکل رہا ہے حیض نکل رہا ہے نفاس نکل رہا ہے اور یہ جرو کا غلام دیکھ کر رو رہا ہے میری جرو کا انجام کیا ہو گیا گسالہ کر رکھا ہے آج تم نے لذت چھوڑ دی شہادت کی جہاد فی سبھی اللہ کو بلا دیا تم نے مقصد زندگی نبی کا نام نبی الصائف ہے نبی کا نام نبی الجہاد ہے ریاض الجنہ میں جہاں میرے آخا میرے محبوب کے اور نام ہیں وہاں نکاح ہوا ہے نبی اس صاحب یہ تلواروں والا نبی ہے کھجور کا باپ چھوڑ کر نہیں گئے آپ آپ پراپرٹی چھوڑ کر نہیں گئے آپ زمینیں کرو کی چھوڑ کر نہیں گئے آج کیا کرتا ہے آدمی کمایا کمایا جھوٹ بول کر ہلدی کے اندر لکڑی کا برادہ ڈالا دھنیا کے پوڈر کے اندر گھوڑے کی لیپ کو ڈالا کالی مرچی کے اندر پپیتی کے بیج کو ڈالا سرخ مرچی کے اندر اینٹ کو پیس کر ڈالا اب کمایا کمایا کمایا اب سوچا کہ اب اللہ تو ایسے حرام کی کمائی جس میں لوگوں کی زندگی کا سودا ہو پوڈر کے اندر اینٹ پیس کر ڈالے گا کھائے گا تو بیماری ملے گی شفا آئے گی دھنیا کے پوڈر میں گھوڑے کی لیٹ کو پیس کر ڈالے گا کھانے والے کو شفا ملے گی بیماری آئے گی لوگوں کی زندگی کا سودا کرنے والا میکینک ورجنل پارٹس کہہ کر لوکل پارٹس ڈالا گیئر ویئر ٹوٹ گئی بریک کلچ چلا گیا گاڑی حادثے کا شکار ہوئی مر گیا میرے رب کے قسم کہ یہ جو ہے میکینک قاتل ہے موت پر حق ہے یہ الگ بات ہے یہ قاتل ہے کہ اس نے نقلی پرزہ ڈالا گھاٹ سیکشن میں گیا بریک فیل ہوا گاڑی کھائی میں گر گئی نہ ڈالا ہوتا وہ حادث آنا یہ الگ بات ہے کہ موت کے اپنے وقت میں آنا تھا وہ دوسرا مسئلہ ہے قاتل ہے یہ نقلی دوائی بیچی سامنے والے کی کڈنیاں فیل ہو گئی مر گیا بیچنے والا قاتل ہے معلوم رہ کر نقلی ساز و سامان کو بیچا بیچنے والا قاتل ہے قاتل وہ ڈاکو لٹے جو اپنی بیان سے تلوار نکالتے ہیں اپنی کمان سے تیر نکالتے ہیں ان میں اور ان میں ان جلادوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے کہاں ہمارا ایمان کہاں ہمارا عشق رسول اب پیسہ تو لگ نہیں سکتا یہ حرام کا مسجد کو ہر چندہ نہیں دے گا کرسی پر بیٹھے گا چندہ والا آئے گا تو کہے گا کہ صاحب اجمان نہیں ہے فرشتے آمین کہتے ہیں کہ تو یجمان نہیں ہے کیوں شکر کا پہرا لگا دیا کبھی نے حرام کا پیسہ کھایا ہے ہم نے شکر کے واچمین کو لگا دیا کہ تو اب ساری دنیا کھائے گی تو نہیں کھا سکتا کولسٹرال کا پہرا لگا دیا واچمین بٹا دیا کہ ساری دنیا مزے لے کر چٹکارے لے کر کبوتر کو بھون کر کھائے گی چڑیا کو کھائے گی ہرن کے گوشت کو کھائے گی رواج چکنا چپٹا کھائے گی کولسٹرال کا خبردار دل کی دھڑکن ہے دیکھ لینا بی پی کو لگا دیا ہارٹ کو لگا دیا برین ٹیومر کو لگا اب سوچا کہ ساتھ اتنا حرام کا پیسہ کمایا مسجد تو قبول کرنے تیار نہیں مدرسہ قبول کرنے تیار نہیں فی سبیل اللہ پیسہ نہیں لگ سکتا اب کیا کرتا مٹی میں ڈالتا ہے فلاں ٹنکر کے علاقے میں سستی ہے زمین مرے گا تو ایک صاحب ابھی حال میں ہم سفر میں رتنا گری کا واقعہ بیان کیا نا واپسی میں انہوں نے دعوت دی تھی ہم گئے تھے ایک جگہ اسی گری کے قریب میں سو ایکڑ کی زمین کے اندر باغ پھیلا ہوا کہا کہ اس سے دل نہیں بھرا سمندر کے کنارے پھر انہوں نے سو ایکڑ خریدی یہ قریب دفن کتنی جگہ میں ہوں گے کتنے ایکڑ میں دفن ہوں گے بتائیے قبر کہاں بنے گی بیٹا اس کو اپنے سو ایکڑ زمین کے اندر باپ کو ارے صاحب جانے دو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دو دفن ہونے دے دو نہ زمین میں اب کھا بھی نہیں سکتا کھلا بھی نہیں سکتا پیٹ جل کر زمین خریدتا ہے پیٹ جل کر بیت الخلا میں ماربل ڈالتا ہے امپورٹڈ پتھر ڈالتا ہے قیمتی چائنا کا اور جو ہے سنگاپور کا ملیشیا کا قیمتی شور ڈالتا ہے پیشاب پاخانے کی پانی لگنے کی جگہ پیٹ جلتا کھا نہیں سکتا دینے کے لیے اللہ کے اگر قبولتے نہیں تو میرے آقا نے فرمایا مسلمان کا بدترین پیسہ وہ ہے جو مٹی میں لگے مسلمان کا بدترین پیسہ وہ ہے جو پتھر میں لگے عمارتوں کے اندر لگے اللہ نے کہا جب تو اپنا مقصد زندگی بھلا دیا شہادت کی لذت کو بھلا دیا پتھروں کی پوجا تو تو کر لے کیوں میرا نام لیتا نماز میں کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے اللہ اکبر <coughs> الحمد للہ العالمین یہی نا اس اللہ کی تعریف جو جہانوں کا پالنے والا ایک دنیا نہیں سورج کو چاند کو ستاروں کو اربوں کھربوں عالموں کو پالنے والا ایلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نکلتے سے نکلتے چپل پہننے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ گاہک چھوٹ جائے فوراً ایک سیکنڈ میں موبائل آ اور کچھ تو ایسے ہے کہ وائبریٹ میں سائلنٹ موڈ میں نماز میں رکھتے ہیں کہ گاہک نماز میں بھی مس نہ ہونے پائے اور کہتے گئے الحمد للہ رب العالمین کتوں کو تو پالتا ہے سور کو تو پالتا ہے پاخانے کے جراثیم کو پالتا ہے میں اتنا کتا ہوں کو نہیں پال سکتا میرا دکان پال رہا ہے فور اچھا سب آ رہا ہوں سب آ رہا ہوں معاف کرنا آ رہا ہوں اب یہ ربی العالمین پالنے والا کہاں گیا رب کہاں گئی اللہ پر اللہ کی توحید اور اللہ پر توکل اور دنیا کی خواہشات کے لیے قرض پر قرض ابن میں روایت ہے تین مرتبہ اگر کوئی شہید ہو جائے اللہ اکبر شہادت کو کیا جانے آپ شہادت کا مقام کیا مرتبہ کیا رتبہ کیا نے فرمایا سما اختل سما اخیا سما اختل سما اخیا سما اختل سما اخیا تین مرتبہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں شہید ہوں پھر اللہ مجھے زندہ کرے اور شہادت کی وہ لذت کہ پھر مجھے خدا زندگی دے پھر میں شہادت کا مزہ پاؤں لوگ کہتے نہیں کہ میں محبوبہ سے ملا تھا وہ یادگار لمحے لوٹ جائیں وہ رنڈی کے ساتھ رنڈی پنا کیا تھا وہ زمانہ پھر دوبارہ آ جائے وہ بچپنا آ جائے وہ کالج کا دور آ جائے یہ کون سی عذاب کی زندگی آخا فرماتے ہیں یہ شہادت کی لذت اتنی پیاری میرا رب مجھے زندگی دے پھر دوبارہ پھر میں اسی کو اختیار کروں تین مرتبہ آپ نے فرمایا یہ وہ شہادت اگر کوئی پائے یہ تو جنت میں اور شہادت میں درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہیں مریں گے قبر فاصلہ برزخ فاصلہ محشر فاصلہ منکر نکیر کا سوال و جواب فاصلہ حساب و کتاب فاصلہ تیرا رب کون ہے تیرے نبی کون ہے تیرا دھرم کیا ہے کتنے ورل ہے شہادت کے لیے نہیں ایک چونٹی کی کانڈ اور پھر جنت کی لذت ہوروں کا دیدار رضوان کا دیدار حضرت عثمان غنی کی دعوت حضرت بلال کا دسترخوان اللہ ہر عرش و کرسی شہادت کے موقع پر نظر آ رہی ہے اور یوں شہید ہوا یوں جنت میں گیا آخا فرماتے ہیں پرندوں کے پگوٹوں میں شہید کی روح سیر کرتی ہے جنت کی ولی جاتا ہے قبر میں سوال و جواب محدث جاتا ہے سوال و جواب کتب جاتا ہے سوال و جواب شیخ العدیز جاتا ہے سوال و جواب امام جاتا ہے سوال و جواب اور یہ ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا ولی باسفا ہے مرنے کے بعد غسل اور شہید مرا کہا کہ اس کا خون اتنا پیارا کہ اسے غسل دے کر اس کے مبارک جو ہے جنت کی نہروں سے زیادہ اور جنت کی مہک اور خوشبو سے زیادہ اس کے خون کے دھبوں کو صاف نہ کرنا قیامت کے دن شان سے اٹھے گا کوئی ولایت کے ساتھ کوئی قطبیت کے ساتھ کوئی ابدال ہو کر تو یہ خون لے کر کہے گا ہاں میں بھی خون شہادت کے ساتھ اٹھ رہا ہوں یہ وہ مقام ہے لیکن قرض کی لانت وہ لانت ہے قرض کی وبا وہ وبا ہے ابن ماجہ میں روایت ہے آخا نے فرمایا بچو بچو آخا نے فرمایا تم دعا کرو امن کے بعد خوف کے آنے سے صحابہ کرام نے عرض کیا اہل کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا امن کے بعد خوف کیا ہے آپ نے فرمایا اچھی زندگی میں بلا وجہ قرض لینا یا من کے بعد خوف کو طلب کرنا ہے اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کا من کفری مد اے اللہ میں کفر سے بنا چاہتا ہوں اور قرض سے بنا چاہتا ہوں صحابی نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے خا محبوب آپ نے کفر کو اور قرض کو ایک ساتھ ملا دیا فرمایا ہاں کہ یہ قرض انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے بہت بری لگ مسلمانوں نے اسے پیشہ بنا لیا بھنگی صبح سویرے جھاڑو لے کر نکلتا ہے ڈاکٹر صبح سویرے بی پی کا اور جو ہے دل کی دھڑکن کا آلہ لے کر نکلتا ہے میکینک صبح سویرے اوزار لے کر نکلتا ہے حجام طرح لے کر نکلتا ہے ایک نوجوانوں کا طبقہ ہے صبح سویرے دکان سے کاکا کی دکان سے قرض شیمپو منگائیں گے غسل کریں گے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ دھوکہ نام کی فلم کے اندر یہ ہیرو بن کر جا رہے ہیں یہ دھوکے کی فلم نہیں یہ دھوکے کی کلاکاری کرنے کے لیے جا کر کہیں گے ابھی وہاں زمین گورنمنٹ دینے والی ہے فارم کے لیے پانچ ہزار روپے چاہیے ابھی دیکھا دیندار مزاج ہے حج کے لیے تمہیں بھیجیں گے صبح سے شام تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے کتوں کی موت مریں گے آخا نے فرمایا ان کی روح زمین و آسمان کے درمیان تین مرتبہ شہید ہونے والی کی روح کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا مسند احمد ابن حنبل کی روایت تین مرتبہ جامع شہادت نوش کرے جنت میں قدم اس وقت تک نہیں رکھے گا جب تک کہ وہ صاحب حق کا حق ادا نہ کر دے قرض والے کا قرض ادا نہ کر دے سلمان تیری زندگی کے اندر نبی کی سیرت ہے داڑھی والے دیندار پرہیزگار داڑھی والا داڑھی کو سنت بنا کر پیشانی پر نماز کا ٹیکا رکھنے والا اسے سنت بنا کر بہرحال بھائی نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا یہ جو شہادت اونچا مقام ہے یہ کمرشل میں ایم جی روڈ میں بریگیڈ روڈ میں نہیں ملتی یہ میدان جہاد میں ملتی ہے اور ہندوستان کے اندر ہمارے جو اکابرین ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن ہمیں کوئی پوچھے گا یہ بات دیوبند تک جا رہی ہو تو چلی جائے یہ بات ندوے تک جا رہی ہو مظاہر تک جا رہی ہو دیوبند ندوا اور مظاہر کے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور مفتیان کرام تک جا رہی ہو وہ سمجھ لیں خوب قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اگر ہم نے جہاد ہندوستان کے اندر نہیں کیا تمہارے فتوے کی بنیاد پر ہم نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے رہے ماؤں کی آبرو لٹتی رہی گھر جلتے رہے نوجوان گرفتار ہوتے رہے مسجدیں شہید ہوتی رہی مسجدوں کے ممبر و محراب کے اندر رام للہ کی مورتیاں رکھتی جاتی رہی مسلمانوں کو اس دیش ورودی کہا جاتا رہا مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا مسلمانوں کو حکومت سے بے دخل کر دیا گیا مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ دیا گیا مسلمانوں کا خون پانی سے سستا کر دیا گیا مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا ہم دیوبند کے مفتیان کرام یقیناً ہم آپ کا اکرام احترام کرتے ہیں تم ہمارے اکابر ہو آپ ہمارے آپ ہمارے اکابر ہیں احترام کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہم یہی کہیں گے ہم شہادت کے شوقین تھے ہم مجاہد بھی سبیل اللہ بننا چاہتے تھے لیکن ہم نے انار کے درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو ابھی توقف کا اشارہ ملا ابھی جو ہے رکنے کا اشارہ ملا اس رکنے میں موت آ گئی تو آپ ذمہ دار ہیں ہم نہیں چاہتے یہ زندگی ہم نے کوئی بنگلہ نہیں بنایا کہ ہم ان بنگلوں میں مرنا ہے ہم نے کوئی اپارٹمنٹ نہیں بنایا کہ اس پہ ہماری لاش چڑھنا ہے ہم نے کوئی زمین نہیں بنائی کہ جس پہ ہمیں سیر و تفریح کرنا ہے ہم نے کوئی سوئمنگ پول نہیں بنایا جس میں بیوی بچوں رنڈیوں کے ساتھ ہمیں ہوتا دینا ہے ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں ہم شہادت کے امیدوار ہیں ہم ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہیں ہم آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں ہر صبح میں فلم کا بھکاری اور فلم کا شاید اخبار اٹھا کر نئی فلم کے ہیرو کو دیکھتا ہے ہیرو ہیروئنی کے کارناموں کو دیکھتا ہے ہم ہر صبح اخبار کی سرخی میں آپ کو تلاش کرتے ہیں کہ شاید آج صبح کی سورج کی کرنیں پیغام جہاد کو لے آئے تاکہ جامع شہادت ہم نوش کریں ہندوستان کے ہزاروں اور ہندوستان کے لاکھوں نوجوانوں کی دلوں کی آر جو تمنا دھڑکن ہے آپ جانے آپ کا فتوا جانے آپ جانے آپ کا علم جانے آپ مقتدا ہیں پیشوا ہیں مقتدا اور پیشوا کو چھوڑ کر چلنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی کام کیجئے گا کہ کل قیامت کے دن کوئی پچھتاوا نہ ہو قیامت کے دن اپنے فیصلے پر کوئی شرمندگی نہ ہو لیکن ہماری طرف سے او سی ہے اسی وقت جمعہ میں آئے ہیں اسی وقت اگر اعلان ہو جائے یا یو الدین فی اللہ ساخل تم ہل کہ نکل جاؤ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بیوی سے ایک مرتبہ اجازت لے لیں گے بیٹی کا آخری مرتبہ دیدار کر لیں گے گھر کو تالا لگانا بھول گئے تھے دیکھ لو ہمیں کر دیکھ لو سلام پھیریں گے اور میدان جہاد ہوگا اور جامع شہادت ہوگی اگر یہ ہمارے اکابر تک بات پہنچ رہی ہے ہمارے ذمہ دار ہمارے مقتدا ہمارے پیشوا تک اللہ کے لیے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں کہ ہندوستان نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہم آپ کے فیصلوں کا اکرام کرتے ہیں احترام کرتے ہیں علماء اسی لیے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے دل مانے نہ مانے ہم تو آپ کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ ضرورت ہی الجہاد ہمارے نبی کا نام نبی رحمت کے ساتھ نبی القتال تھا نبی الجہاد تھا نبی السیب تھا آج امت نے اس کو فراموش کر دیا اب آخری درجے میں کیا کر سکتے ہیں ہم آخری درجے میں یہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اللہ کا اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر میں نے آپ سے آج تک چندے کی فرمائش نہیں کی اور اگر کی اور آپ نے نہیں دیا کوئی شکوا نہیں کیا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہم چندے کے بندے نہیں ہم خدا کے بندے ہیں ہر پیغمبر نے کہا اللہ اسلکم علیہ اجرا کہ ہم آپ سے اجر نہیں مانتے ہمیں بہت سالوں تک کچھ لی جانے والی اللہ کی قسم تنخواہ کا بھی علم نہیں تھا لیتے بینک پہ ڈال دیتے لیتے ڈالتے وہ اور ہوں گے جو تنخواہوں کے لیے مکانوں کے لیے عہدوں کے لیے نام و نمود کے لیے پلتے ہیں ہم اس دن سے پناہ مانگتے ہیں جس دن کے اندر ہماری امامت اور کتابت تنخواہ کی غلام ہو جائے ہم اس دن سے موت کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ سلوکم علیہ اجرا ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر کر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ میدان فلسطین نہیں جا رہے ہیں افغانستان نہیں جا رہے ہیں آپ عراق نہیں جا رہے ہیں آخری درجہ کم سے کم انگلی کٹانا تو دور کی بات انگلی دکھا کر تو آپ جامع شہادت کا مرتبہ اور مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام تو حاصل کر سکتے ہیں وہ اصل میں مجھے تحریر اس واقعے سے ملی کہ آج سے پندرہ سال پہلے کشمیر کے اندر چرار شریف میں حضرت بل کی درگاہ ہے میں نے کبھی آپ کے سامنے اس کا واقعہ بیان کیا تھا کہ وہاں پر سچ صحیح معنوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے اس کی ایک تاریخ ہے کون لے کر آئے کس سے لے کر آئے اس کی ایک تاریخ ہے آج سے پندرہ سال پہلے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پڑوس ملک سے حضرت مولانا ابو جندل یہاں تشریف لائے تھے ہندوستان کی ملٹری سے مدبھیڑ ہو گئی تھی پناہ لینے کے لیے حضرت بل وہ چلے گئے ان کے ساتھ مجاہدوں کا ایک جم غفیر تھا جس کو دنیا کی میڈیا دہشت گرد اور ٹیلیز کہتی ہے یہ جم غفیر تھا اللہ نے وہ فراست ایمانی دی تھی اللہ نے وہ طاقت اور قوت ایمانی دی تھی کہ اپنے ساتھیوں کو بچایا ملٹری کو گھیرے میں لے کر ایک ایک ساتھی کو انہوں نے اپنے احاطے میں لے کر اپنے بغل میں پاس میں لے کر سینے سے چپٹا کر ان ظالم ملٹری کے چنگل سے ان کو آزاد کرایا ہوتے ہوتے سارے آزاد ہو گئے ان کا جو بچپن کا یار تھا یہ اور مولانا ابو جندل دونوں بچ گئے تھے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہتھیار ختم ہو گئے اور کچھ اسباب ایسے بنے کہ ہندوستانی ملٹری کے ہاتھوں گرفتار ہونا پڑا مولانا ابو جندل چرار شریف حضرت بل کی جنگ میں لڑائی میں گرفتار ہو گئے آج سے پندرہ سال پہلے پڑوس ملک کے دہشت گرد سمجھے جاتے ہیں ہندوستان کی نگاہ میں میں کہتا ہوں کہ یہاں ہندوستان کے جو لوگ جھوٹے دہشت گردی کے الزام میں گئے ماؤں نے ان کو بھلا دیا بیویوں نے ان کو فراموش کر دیا اولاد نے ان سے ناتا توڑ لیا قوم و ملت نے سمجھ لیا کہ وہ مرحوم ہو چکے کوئی امیدیں نہیں بیس بیس سال ہو جاتے ہیں پچیس سال ہوتے ہیں مولانا ابو جندل حفیظ اللہ تعالی گزشتہ ہفتے خبر آئی کہ واگھا جو سرحد ہے پاکستان کی ہندوستان سے نکل کر آزاد ہو کر سپریم کورٹ سے اپنے مقدمے کو جیت کر وہ گئے یہ سمجھ سے باہر تھی بات ایک ہندوستان کا خطرناک وانٹڈ مجرم دہشت گرد جس نے کئی دہشت گردوں کو ملٹری کے چنگل سے آزادی دلا کر خود کئی مرتبہ جو ہے چکما دے کر راہ فرار اختیار کیا تھا آخر پندرہ سال تو حکومت کی نگاہ میں پندرہ منٹ ہے بیس بیس پچیس سالوں سے تہاڑ جیل کے اندر جموں جیل میں جودھ پور کی جیل میں نام نہاد جھوٹے دہشت گردی کے الزام میں مسلمان سڑ رہے ہیں ہندوستان کے اور یہ ثابت ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ان کے بارے میں سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود اسی چیز نے کہا کہ ہم جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں جب تحقیق کی گئی اور جب اس کے بارے میں تجسس کیا گیا کہ سپریم کورٹ کیوں مجبور ہوا رہائی کا پروانہ دینے کے لیے سپریم کورٹ کی نگاہ میں ہندوستان کی نگاہ میں ملٹری کی نگاہ میں بہت بڑے دہشت گرد اور یہ جانتے ہیں ان جیسے دہشت گردوں کو چھوڑنے کا ہندوستان میں انجام کیا ہوتا ہے مولانا اظہر صاحب کو چھوڑا انہوں نے جیش محمد کو بنایا وہ جانتے ہیں اب انہوں نے قسمیں کھا لی ہزاروں ہوائی جہاز ہائی جیک ہونے دیں گے اور قتل ہونے دیں گے اب ایسے دہشت ہوا کیا پتا یہ چلا کہ پندرہ سال پہلے جب یہ گرفتار ہوئے ان کی ماں کی تحجد پندرہ سال میں ایک وقت بھی نہیں چھوٹی سجدے میں جاتے تھے روتے تھے تڑپتے تھے بلکتے تھے رب کریم اب یہ ہندوستان دہشت گردی کہے کوئی اور اس کو جہاد کرے یا کوئی بھی نام دے تاریخ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تجسس کیا تو پتا چلا پندرہ سال میں ایک تحجد ان کی ناغا نہیں تھی مسلح بھیگ جاتا تھا بیٹے کو دیکھنے کے لیے بیٹے کو تڑپنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی میدان جہاد میں جا کر اعلۂ کلیمت اللہ کے لیے تلوار نکالے ایک یہ ہے کہ اس خاتون کی طرح جس خاتون نے اپنی چوٹی کے بالوں کو گھوڑے کی زین بنانے کے لیے جہاد کے گھوڑے کی رسی بنانے کے لیے اپنے بانوں کو دے دیا کہا شوہر تو دے دیا بیٹا تو دے دیا زمین تو دے دیا اپنی ساتھ دینے کے لائق میں ہی بہت بوڑھی ہوں کچھ نہیں کر سکتی ہاں یہ بال گھوڑے کی رسی بن سکتے ہیں تو ہم وہ تو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے دعا ہمارا ہتھیار ہے جس کو حدیث پاک میں آخا نے فرمایا اور صلاح المؤمنین دعا مومن کا ہتھیار ہے اس نے انسانوں کی تقدیر کو بدل دیا ملکوں کے اندر انقلاب بپا کیا اسی دعا نے آخا نے میدان بدر کے اندر تین سو تیرہ صحابہ کو جھونکا ہم جھونک سکتے تھے ہم نے کہا مجبوری یہ ہے کہ دارالعلوم اجازت نہیں دیتا اگر کہے گا تو ہم اپنے اس جبے کو بھی نہیں نکالیں گے یا مامے کو بھی نہیں نکال اسی دروازے سے نکل جائیں گے نہیں چاہیے بیوی ہمیں نہیں چاہیے اولاد ہمیں نہیں چاہیے جائیداد پراپرٹی ہم تو جنت کے حروف سے نکاح کریں گے ہم تو جنت کے گلمانوں کے عاشق ہیں ہم تو جنت کے محلوں کی سیر کریں گے ہم تو جنت کے نہروں میں بتا دیں گے ہمیں اب وہ نہیں کر سکتے بڑے اجازت نہیں دے رہے ہیں تو یہ ہتھیار ہے استعمال کرے جس کو مولانا ابو جندل کی ماں نے استعمال کیا روزانہ دو رکعت تحجد کے اندر صلات الحاجت کی نماز پڑھ کر اے رب کائنات ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہیں مولا ڈاکٹر آفیہ کو تڑکتا ہوا دیکھ رہے ہیں اے رب کریم مولانا ابو جندل کی طرح ہزاروں نوجوان کو بلکتا ہوا تڑکتا ہوا قید خانوں کی صحبتیں برداشت کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اے رب کائنات ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک نمبر کے بزدل ہیں ایک نمبر کے نام مرتے ہیں رب کائنات اتنا تو کر سکتے ہیں کہ تیرے دربار میں رو سکتے ہیں تیرے محبوب کے غلام ہیں ہم آقا کے غلام ہیں ان کے قدموں کو ان کی راہ کو چاٹنے والے ہیں رب کائنات تو ہماری دعا کو سن لے ان کو کامیابی دے ان کو رہائی دے اور ان کے مد مقابل آنے والے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے کیوں صاحب بیوی کے بیمار ہونے پر مسلح پر درخواست جاتی ہے اولاد کے مرنے پر محراب میں درخواست جاتی ہے کبھی افغانستان کے لیے دعاؤں کے اندر تذکرے ہوئے کبھی کشمیر کے لیے تذکرے ہوئے کبھی تہاڑ جائی تم جانتے ہو کیا ہوتا ہے جانتے ہو کیا ہوتا ہے پناہ مانگو گے پناہ مانگو گے عذاب قبر کی یاد تازہ ہو جائے گی پانی پوچھتے پر پیشاب دیا جاتا ہے رہائی پوچھتے پر کے کپڑے اتارے جاتے ہیں آخری درجے میں یہ نہیں کر سکتے آخری درجے میں دعا نہیں کر سکتے جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں پیر جمعرات کا روزہ رکھے حیرت جس وقت تک اس دنیا کے اندر تیرا دین غالب نہیں ہوگا اس وقت تک کم سے کم پیر جمعرات کا روزہ رکھو گا کیا یہ لوگ کہیں گے پیٹ گلانے کے لیے جسم کو بنانے کے لیے دو روزے رکھو پیر جمعرات کے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ آپ کی دعا میں تاثیر دے گا تحجد میں دو رکھا ختم خواجہ گان یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے ایک مخصوص قسم کا ورد ہے جسے بہت سارے لوگ سوا لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحان کا ہفتے میں مہینے میں چھ مہینے میں پورے ساتھی مل کر یہ پڑھ کر اے اللہ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما مجاہدوں کی مدد فرما وہ کیوں لڑ رہے ہیں ان کی بیویاں نہیں ہیں وہ ہمارے لیے کہ ہماری مسجدوں میں بت رکھا جاتا ہے ہمارے قرآن پر فیرنگ کی جاتی ہے جوتوں پر خدا کا نام لکھا جاتا ہے تم تو کچھ نہیں کرتے تم پیسہ دے کر سبحان اللہ کے گانے رنڈی کو مٹکتے ہوئے دیکھتے ہو اتنا تو کرو میں ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتا ہوں میں نے چندے کی بھیک نہیں مانگی یہ بھیک ضرور مانگتا ہوں سب ساتھی مل کر ختم خواہ جگان لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحان کا ہندی اے اللہ افغان مجاہدین کے اے اللہ طالبان کے اے اللہ امریکہ کو نیست و نابود اسلام دشمنوں کو نیست و نابود مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود اے اللہ تیرے قرآن کی توہین کرنے والا اتنا تو کر سکتے ہیں نا اس سے گئے گزرا اور کوئی جہاد کا حصہ نہیں ہو سکتا اس سے گیا گزرا اور کوئی جو ہے میدان شہادت کا حصہ نہیں ہو سکتا پیر جمعرات کا روزہ رکھنے والے رکھے تحجد میں سلاۃ ال ارے صاحب فجر نہیں پڑیں گے وہ پڑیں گے پتا چلے گا جب حوض کوثر میں میرے محبوب زخمی چہرے کے ساتھ آئیں گے تم اپنے چہرے پر عورتوں کی فیرن لولی لگا کر آنا سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال کر میک اپ کر کے آنا تب پتا لگے گا ہم بھی دیکھیں گے میرے محبوب تمہیں کیا کہتے ہوں گے ہم بھی دیکھیں گے کہ تمہارے فلم کے ہیرو تمہیں کہاں کون سی جنت میں لے جائے مان لو میری بات مان لو اتنے تو ہیرو نہیں ہو کہ تنہائی میں دعا کر سکو اتنے تو نہیں ہو کہ تم اللہ کے راستے میں خیرات کرو سب کرو اے اللہ آپ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ سبقہ خیرات سے بلائیاں ٹلتی ہیں اے اللہ اس کو سب سے بڑی بلا یہ وقت کا فرون امریکہ اسے ٹلا دے اس کو تلا کر دے اے اللہ تو نے سر کو برباد کیا تو نے کس کیا اے رب عراق بھکاری ہے کہ اس کو تباہ کر دے برباد کر دے رشیا کا نقشہ وجود تو نے دنیا سے ختم کر دیا اتنا تو کرو نا ذکر کرو سب مسجد کس کے نام اما کے نام تیری اما رابیہ بسری آتی بیٹے کے نام جورو کے نام بنگلہ ارے ایک کسی اللہ والوں کے نام مجاہد کے نام شہید کے نام کہ اس مسجد کی تعمیر اور اس مسجد کی ترقی اور اس مسجد کی توسیع اور اس کا ایسال ثواب فلا جماعت کے لیے جو ہمارے لیے راتوں کو جگتی ہے اپنی جانیں انیس انیس سال کے بچے سات نو سال کے بچے خودکش بم لے کر وہ ان اغیار یہود و نصارہ کی ملٹری میں جا کر اپنے پرچے اڑا رہے ہیں تم ختم خاک نہیں کر سکتے کلام پاک کا ختم نہیں کر سکتے بیوی تو چھ پارے پڑھ لے بیٹا تو دس پارے پڑھ لے میں تین پارے پڑھ لوں گا اتوار کے دن تمہیں سنڈے کا عمرہ جورو کو لے کر بنانے کے بجائے یہ کام تو کر لو ایک قرآن ختم کر کر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تلاوت کی بات کی دعا اللہ رد نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ کلام اللہ کا اور اللہ کہے کلام تو قبول کروں گا اور اس کے بعد دعا کو نہیں اللہ یہ نا انصافی نہیں کر سکتے اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر دعا کرنا ہو تلاوت کر کے دعا کیا کرو گھر والے بیٹھ گئے دوست احباب بیٹھ گئے آج کے بعد یہ نظام پوری دنیا میں روزے رکھ کر سب کا کر کر خیرات کر کر سلاط الحاجت پڑھ کر قدم کلام کر کر ختم خواجگان کر کر اور اصحاب بدر تین سو تیرہ صحابہ پر ایسا ثواب کر کر اور ہمارے اولیاء اور بزرگان دین کے واسطے پر عیسان ثواب کر کر مانگو گردے کو مانگتے ہو دل کو مانگتے ہو بی پی کے دور ہونے کو مانگتے ہو جو رو کے کینسر دور ہونے کو جو مر رہا ہے ہمارے لیے اس کا فراموش کیے اللہ کی ذات سے امید ہے آخری درجہ کہ انشاءاللہ ان مجاہدوں میں ہمارا نام ہو جائے گا ان شہیدوں میں ہمارا نام کیوں ہندوستان میں علماء اجازت نہیں دے رہے تو آخری درجہ یہی ہے بدر کے دو پارٹس تھے ایک پارٹ یہ تھا کہ تین سو تیرہ کو جھونکا نبی نے اور ایک پارٹ یہ تھا کہ مسجد عریش کے اندر آخا سجدہ ریس ہو گئے اور دعا کی اللہ تولک آساب لن ابدا اے رب کائنات یہ تین سو تیرہ آج اگر ان کا وجود ختم ہو جائے گا تو جب تک یہ دنیا رہے گی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا آپ نے دعا بھی کی اور آپ میدان میں بھی اترے ہم اترنا چاہتے ہیں اے رب ہمیں زندگی نہیں چاہیے ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں بیوی بچے نہیں چاہیے ہمارے بڑوں نے حدیث سے بیوی کا غلام ہونے کی اولاد کا پیشاب پاخانہ اور ان کے نیپکین بدلنے کی تعلیم نہیں دی اس اس اس وقت آن لمحے بلا کر تو ہم دیکھ شاء انشاءاللہ آ جائیں گے لیکن یہ بلاوا نہیں ہے اس لیے دوسرا درجہ بدر کی سیرت کا کہ آپ مجد عریض چھتر ڈال کر آپ ساری رات روتے رہے وہ تو سنت اپناؤ بدر کی ہر دعا میں ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو سر بلندی نصیب فرمائے ان کے مد مقابل آنے والی طاقتوں کو نیست نابود کرے اور قنوت نازلہ اللہ شتی شمل ہوں اللہ مسجد جمع ہوں اللہ دمر دیا رہوں اس کا ورد کرتے رہے ماہ ربیع الاول یہ نبی کے عشق کا موسم اور یہ نبی کی محبت کا نام نہاد عاشق کو کم سے کم اس مہینے کے اندر درود پاک کی کثرت اور ہر درود سو درود پاک کے بعد اپنے لیے امت مسلمہ کے لیے اور مجاہدوں کے لیے الاقل کلمت اللہ کرنے اتنا تو ضرور کرنا ہے داڑھی رکھنے والا بھی داڑھی منڈا بھی نمازی بھی بے نمازی بھی حاجی بھی بے پاجی بھی سب کو اطلاع کرنا ہوگا کہ اپنی دعاؤں کے اندر اب ہر وارن میں دس روپے ایک غریب کیوں بھی اس لیے کہ ستے سے بلا ٹلتی ہے مولا اگر تو ایک لاکھ دیتا تو ایک لاکھ میں خرچ کرتا یہ دس روپے دے رہا ہو اس میں تو مجاہدوں کی مدد فرما نصرت فرما ان کی بلاؤں کو ٹال دے ان کی دعاؤں میں تاثر دس روپے والا دس روپے سو روپے اس نیت کے ساتھ کچھ صدقہ کچھ خیرات کسی نے مسجد بنائی کسی نے ادارہ بنایا نہ جورو کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی یہ شہدا اگر کہہ دیں گے کہ ہم تو چلے گئے ہماری بیوی بچوں کے لیے تڑپتے رہے مچلتے رہے اور دعاؤں میں یاد رکھا اپنے خون کا ایک چھینٹا ہمارے کفن پر لگا دیں گے میرے رب کی قسم دنیا کو ہے نور سے بھر جائے وہ خون کا چیٹا زیادہ قیمتی ہے مسلمانوں دنیا کا طالب دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر قرض کے راستے ڈھونڈتا ہے قرض ایک لانت قرض ایک عذاب قرض ایک مصیبت قرض جہنم کا ایک شعلہ خدا نے بیماری دی ہے تو خدا نے شفا بھی دی ہے خدا نے مرض دیا ہے تو خدا نے علاج بھی دیا ہے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کو بتائیں گے کہ اس قرض سے مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ کیا ہے ہلکا آسان سہل طریقہ کہ جس کی وجہ سے قرض کی لانت کا توف اس کے گلے سے نکل جائے لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں فون بھی کرتے ہیں درخواستیں بھی کرتے ہیں اگلی جمعہ ضرور اس کا حل انشاءاللہ شاء اللہ حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں نبی السب اور نبی الجہاد کی ہمیں اتباع کرنے اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وابردان الحمد للہ رب اللہ